السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 32 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اس حوالے سے کہ ہمیں وہ جو کوشچنز ہیں سیمینٹک انالیسز جو ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے وہ کوشچنس تھے یہ بھی نہیں کہ نیچرل لینگویج ان کو حل کرنے کے لیے ان سیمینٹک ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہمیں اب کوئی فارمل کاروائی کرنی پڑے گی اور وہ فارملزم کیا تھا ایٹریبیوٹ گرامرز کا ہاں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرز بھی موجود ہیں اگر آپ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی ناجائز بات ہے کہ آپ یہ پارسنگ میں کر نہیں سکتے ایسی کوئی بات نہیں انلیگل نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اور بلکہ ایسے کئی پارسرز ہیں خاص طور پہ نیچرل لینگویج پارسنگ جب آپ کرتے ہیں ایکسپرٹ سسٹمز بناتے ہیں روبوٹکس میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایکچولی کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرس کا بھی سہارا لینا پڑے گا ہمارے کیس میں پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں اس کے سمیٹکس جو ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں جو کہ آپ نیچرل لینگویج کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میننگز جو ہیں لفظوں کے کئی ہیں فکروں کے کئی میننگز ہیں ان کے شیڈز آف میننگز ہوتے ہیں کہ یعنی کہ کانٹیکس سینسٹیوٹی کے حوالے سے کہ ایک لفظ جو ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ کیا لفظ ہے اس کی بنا پہ اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے ایسی باتیں آپ کو پروگرامنگ لینگویجز میں نہیں ملتی تو اس لیے کانٹیکس سینسٹیو گرامرس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سمپل جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پیش کیا ایٹریبیوٹ گرامرس والا یہ کافی آسان بھی ہے امپلیمنٹیبل بھی ہے اور فائنلی یہ کہ ایکچولی اس میں بھی یہ جو چند باتیں فارملزم کی ہیں ان سے ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آئے گی وہ جو سنتھسائز ایٹریبیوٹس اور انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس والی بات تھی کہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن پارسنگ میں ان کے حوالے سے کمپٹیشنلی ہمیں دقت پیش آئے گی تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ سارا فارملزم کرنے کے بعد یعنی کہ اس کو کور کرنے کے بعد ہم کہیں گے کہ اچھا آئیڈیا ہے لیکن ہم اس سے ایک ایڈ ہاک طریقہ بنائیں گے ایڈ ہاک کا مطلب کہ اس میں ایز ایف کی کوئی انفارمیلٹی آ گئی ہے وہ انفارمیلٹی کیا ہے وہ خیر جب سامنے آئے گی تو آپ سمجھ آئیں گے کہ ہاں یہاں پہ اگر میں فل ایٹریبیوٹ گرامرز استعمال کرتا اس کا وہ جو طریقہ ہے اس کی جو ساری خاصیتیں ہیں ان کو میں استعمال کرتا تو پھر یہ ایسے ہوتا لیکن چونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں میں نے اپنا کام کرنا ہے کہ بھئی ایک پروگرامنگ لینگویج میں پروگرام ہے اس کو میں نے ایونچولی ٹرانسلیٹ کرنا ہے میں نے کچھ سیمیٹک انالیس کرنے ہیں کہ اس میں ویریبل جو ہیں ان کی ٹائپس جو ہیں وہ ٹھیک طرح ڈکلیئر ہوئی ہیں اریز کا حوالہ اور کلاسز اور یہ بقیہ جتنے پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان میں وہ جو سیمینٹکس ہیں ان ساروں کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور یہ کہ جب یہ سیمینٹکس سارے ہینڈل ہو جائیں گے تو پھر ہم نے ایونچولی کوڈ جنریٹ کرنا ہے اب ایک لحاظ سے جو ہم کاروائی کر رہے ہیں اس کی جو سمتا مقرر ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے اور وہ کوڈ جو ہوگا ہمارے کیس میں انٹل اسمبلی لینگویج ہے ہاں یہ بات میں دوبارہ دوہرا دوں کہ پارس جو کمپائلر تھا اس کے جو تین سٹیجز یا پاسز والی بات تھی کہ ایکچوئل کمپائلر میں فرنٹ اینڈ اور پھر بیک اینڈ تو ہوتا ہے لیکن درمیان میں آپٹمائزیشن بھی آ جاتی ہے وہاں پہ جو پروسیجرز ہیں وہ ہم تھوڑا سا سرسری طور پہ ڈسکس کریں گے وہ ایک اچھا خاصا سبجیکٹ ہے جو کہ جنرلی کسی ایڈوانس لیول کورس میں کور کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی کچھ سیمیٹکس کی باتیں ہیں لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کافی گراف الگریدمس اور کئی اور الگریدمس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ہم اس کورس میں فی الحال آپٹمائزیشن پہ اتنا جو ڈسکشن ہے نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور ہم چاہیں گے کہ جو ایک کمپائلر کی جو فائنل آؤٹ پٹ ہوتی ہے جنرلی اسمبلی لینگویج کوڈ وہ ہم بھی پروڈیوس کر کے دیکھیں یعنی کہ ہمارے کمپائلر میں بھی یہ صلاحیت آ جائے کہ وہ یعنی کہ وہ والا کمپائلر جو آپ بنا رہے ہیں اور یہ کہ پھر اوور آل ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو ساری کاروائی ریئل کمپائلرز ہے وہ کرتے کیسے ہیں تو گول ہمارا یہ ہے اور یہ جو ساری بات ہم نے شروع کی ہے ایٹریبیوٹ گرامرس والی اور اس کے بیسس پہ جو ایڈ ہاک میتھڈس ہیں ان کی بنا پہ ہم سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کریں گے جس کی بنا پہ ہمارے پاس ایکچولی وہ اسمبلی لینگویج آنا شروع ہو جائے گی ایونچولی ابھی تھوڑی سی باتیں اور بیچ میں ہیں تو ایک لحاظ سے اگر ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کیا ہم یہ کوئی ٹاپک ایسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کمپائلرز میں یہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کر لو ایسی بات نہیں ہے یہ فارملزم ہمیں ایونچولی اس چیز کے کرنے میں مدد دے گا بلکہ یہی طریقہ کار ہم استعمال کریں گے کہ وہ اسمبلی لینگویج کوڈ آ کر کیسے بنے گا اچھا یہ جو سنتھسائزڈ اور انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس کی بات تھی اس میں جب میں نے آپ کو پارسٹری وہ بنتا ہوا دکھایا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جب بھی مجھے کسی ایٹریبیوٹ کو کمپیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی یہ وہ سائن بٹ نمبر جو ہے اس گرامر کے حوالے سے تو جب بھی مجھے کسی نوٹ کے ایٹریبیوٹس کی ویلیو کمپیوٹ کرنی ہوتی تھی تو میں اس کے چلڈرن جو ہیں ان سے ویلیوز لے کے کمپیوٹیشن کر لیتا تھا لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر ایٹریبیوٹ جو ہے اس کی ویلیو پارٹس ٹری میں اگر آپ دیکھیں کہ کیسے کمپیوٹ ہو رہی ہے اس کے ہمیشہ چلڈرن سے ہو ایسا بھی ہوگا کہ کبھی اس کو پیرنٹ سے چاہیے ہوگی وہ ویلو کبھی اس کے اپنے جو سبلنگس ہیں ان سے چاہیے ہوگی تو یہ صورت آپ کیوں ہے کیسے ہے ایسا کیوں ہو جاتا ہے اور یہ آپ کہیں کہ بھائی اگر ایسا ہوتا ہے اور آپ کو وہ دقت ہوتی ہے تو اس کو نہ کرو یہ خیر بات کی باتیں ہیں لیکن یہ صورت اب ہے اس کے لیے اب کیا کیا جائے یعنی کہ یہ جو سنتھسائزڈ اور انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ کیا ہوگی اگر کوئی فارملزم ہے ان کی کمپٹیشن کا وہ کیا ہوگا تو آئیے اب ہم اس پہ کچھ نظر دوڑاتے ہیں اس کی ایکچوئل فارمل جو مثال ہے لیٹ سے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ کہ اگر ان سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں پارسنگ میں یہ رولز کو فائر کرنے کے حوالے سے تو ان مسائل کا حل کیا ہوگا یہ میں نے پارسٹری اب آپ کے سامنے پیش کیا ہے ایک اور اسی سائن بٹ نمبرز جو گرامر ہم کور کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اور جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پہ پارسٹری ہے مائنس ون زیرو ون کا اور یہاں پہ اب یہ ٹری کیسے بنا ہے یہ سمپلی وہ جو پروڈکشنز میں نے استعمال کی تھی بے شک آپ ٹاپ ڈاؤن کر لیں یا باٹم اپ کر لیں یہاں سے ہمیں اب اس چیز کی ڈسکشن کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ ٹری جو ہے یہ بنا روٹ ٹو لیف نوڈ بنا تھا یا لیف سے یہ جو روٹ نوڈ ہے ایسے بنا تھا بن گیا اب اور یہ ہے ہمارے پاس پورا پارس ٹری اور اس میں یہ دیکھیے آخر میں مائنس ون زیرو ون جو ہے یہ بالکل لیف نوڈ جو ہیں آپ کے سامنے ہیں اچھا اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ ایٹریبیوٹس ہیں کسی طرح کمپیوٹ کر لیے یعنی کہ جب میں یہ ٹری بنا رہا تھا ٹاپ ڈاؤن یا باٹم اپ یا جیسے بھی جنرلی تو ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ بھی بنائیں گے کیونکہ ہم پارسنگ کر رہے ہیں تو میں نے یہ ٹری جب بنایا تو ان میں یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو میں نے کمپیوٹ کر کے ان کی ویلیوز کو یہاں پہ آپ دکھا دیا ہے اب میں ایک ایک کر کے تو فی الحال آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ ویلیو یہ ہے یہ ویلیو پوزیشن کی یہ ہے یا یہ جو ویریبل کہہ لیں یا ایٹریبیوٹ وی اے ایل ہے اس کی مختلف نوٹس میں یہ ویلیو ہے جو بات لکھی ہے میں نے ٹاپ پہ کہ یہ ایک ایٹریبیوٹیڈ پارسٹری ٹری ہے یعنی کہ پارسٹری ٹری میں ٹھیک ہے ڈائرویشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان سمبلس کے لسٹ کے بٹ کے سائن کے نمبر کے ان کی ایکچوئل ویلوز اس uh, جو input string minus one zero one کے حوالے سے بنتی ہیں وہ میں نے یہاں پہ دکھا دی ہیں اب یہ کیسے کمپیوٹ ہوئی تھی اب ذرا یہ دیکھیے سب سے پہلے ہم انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہیں ان کو میں نے اب ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں اور ان کی کمپیٹیشن جو کہ پیرنٹ اور سبلنگ کی ویلیو لے کے کمپیوٹ ہوئی تھی اب ذرا اس کی ترتیب دیکھیے کہ یہ کیسے ہوا تھا کہ سب سے پہلے میں نے اصل میں یہ جو پی او ایس لسٹ کا ہے اس کو میں نے زیرو اسائن کیا تھا یہ ایک وہ اسٹیٹک اسائنمنٹ تھی ایک کانسٹنٹ اسائنمنٹ تھی ان دو ایروز کی بنا پہ میں اب یہ دکھا رہا ہوں کہ جب یہ ایٹریبیوٹ ڈیفائن ہو گیا تھا لسٹ کا تو اس کی بنا پہ جو اس لسٹ کے دو چلڈرن ہیں لسٹ اور بٹ ان کے جو ایٹریبیوٹس پی او ایس ہیں ان کی ویلو کمپیوٹ ہوئی تھی یہاں پہ اگر آپ اس رول میں جائیں اس ایٹریبیوٹ رول میں جائیں تو بٹ کی اور لسٹ کے pos P O S attribute کی کمپٹیشن کو اپنے سامنے رکھیں تو ان کی بنا پہ جو ویلوز آئیں گی وہ یہی ہیں کہ وہ پیرنٹ کی ویلو لو اور اس سے یہ کمپیوٹ کرو اور یہاں پہ یاد ہے وہ list one is equal to list zero plus one والی بات آئی تھی یہ ایٹریبیوٹ رول تھا جس بنا پہ دیکھیے کہ یہ جو لیفٹ پہ لسٹ لسٹ کا چلڈرن نوڈ ہے جس میں پی او ایس کی ویلو میں نے ون دکھائی ہے یہ اس کے پیرنٹ کی value P O S zero سے بنی ہے اور اسی طرح یہ جو بٹ چلڈرن ہے اس کی ویلو پی او ایس کی سمپلی اس نے انہیریٹ کر لی ہے کہ جو بھی پیرنٹ کی ہے وہ میری ہے اچھا جب یہ دو کمپیوٹ ہو گئے تو اس کی بنا پہ اب ہم آگے چلے کہ اس لسٹ نوڈ کے فردر جو لسٹ اور بٹ جو ہیں چلڈرن ان کی ویلیوز کمپیوٹ ہوئیں اور وہ کیسے کہ پیرنٹ کی جو ویلیو ون ہے اس کو لے کے اس میں ون ایڈ کر کے یہ جو لیفٹ پہ لسٹ نوڈ اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی پوزیشن ٹو ویلیو ہے اور پی او ایس کی ویلیو ون ہے بٹ کے کیس میں اچھا جب یہ ہو گیا تو آگے چلے تو یہ جو پی او ایس ٹو ہے اس کی بنا پہ یہ جو فائنل بٹ نوڈ ہے اس میں پی او ایس کی ویلو ٹو ہوگی یہ سمپلی انہیریٹ کر لیتا ہے تو یہاں پہ ذرا دیکھیے کہ کس طرح جو انفارمیشن فلو ہے یا ایٹریبیوٹس کی جو فلو ہے کمپیوٹیشن کے حوالے سے کہ جب دوسرے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپ ڈاؤن ہے تو نیچرلی آپ کہیں گے کہ اگر یہ ٹری میں ٹاپ ڈاؤن بناتا ہوں تو یہ کمپٹیشن کرنی آسان ہو جائے گی کیونکہ جب بھی میں ایک نوڈ کے چلڈرن بناؤں گا تو چلڈرن کو اگر پیرنٹ کی ویلو چاہیے ہوگی تو ٹھیک ہے پیرنٹ ان کے سامنے موجود ہے اس سے جا کے لے لو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا میں باٹم اپ کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا اب ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے یہ ہیں اب سینتھسائز ایٹریبیوٹس اب ان کی کمپٹیشن دیکھیے کیسے کہ اگر میں اس سائڈ سے شروع ہوں باٹم اپ پارسنگ میں جنرلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹری کو لیفٹ سائڈ سے بنانا شروع کرتے ہیں تو جب یہ مائنس کو میں نے ری رائٹ کیا تھا سائن سے تو اس وقت یہ اس کا attribute N E G true set ہو گیا تھا یہ اب سنتھسائزڈ ہے یعنی کہ دیکھیے میں کس طرح چلڈرن اب آپ کہیں گے کہ یہ مائنس کا میں نے چلڈرن نوٹ تو بنایا ہی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب مجھے یہ ٹوکن جو ہے اسکینر سے ملے گا تو اس کا بھی میں نے ایک ٹری نوٹ بنایا ہوگا وہ میں نے یہاں پہ دکھایا نہیں ہے میں نے سمپلی یہاں پہ اس کی جو ویلو ہے وہ لکھ دی ہے لیکن یقیناً یہاں پہ ایک نوڈ ہے جس سے میں نے ایک ایٹریبیوٹ لے کے اس سائن نوڈ کے این ای جی ایٹریبیوٹ کو ٹرو سیٹ کر دیا لیکن ذرا ایرو کی پروڈکشن دیکھیے نیچے سے اوپر کی جانب ہے اور یہی بات آپ کو اب بار بار نظر آئے گی کہ جب یہ بٹ ون جو ہے اس کو میں لے کے یہ بٹ نوٹ بناؤں گا تو اس کیس میں یہ جو ویلیو ہے یہ اب کمپیوٹ ہو جائے گی اور اس میں میں جو اس کا پوزیشن ایٹریبیوٹ ہے اس کو بھی میں استعمال کروں گا یاد ہے وہ two to the position bit جو پوزیشن ہے اس کو میں استعمال کر کے یہ کمپیوٹ کرتا ہوں تو یہ ٹو ٹو دا ٹو جو ہے یہ ویلیو فور مجھے مل جائے گی اور یہ میں کہتا چلوں کہ وہ انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس میں ابھی کمپیوٹ کر چکا تھا جس کی بنا پہ یہ پی او ایس کی جو ٹو ویلیو ہے دیکھیے کس طرح جب میں اس نمبر فور کی جانب پوائنٹ کر رہا ہوں یہ دو ایروز تو مطلب یہ ہے کہ اس پوزیشن کی ویلو میرے پاس ہے نیچے سے میں نے جو بٹ ہے ون اس کو جب دیکھا تو جو میرا ایٹریبیول رول تھا وہ یہ تھا کہ اگر بٹ ایکچولی ون ہے تو two to the power position سے ویلو کمپیوٹ کرو جو کہ فور بنتی ہے اور وہ یہاں پہ اسائن کر دو میں نے کر دی اچھا اب آگے چلیے کہ جب یہ ویلو اسائن ہو گئی تو اس سے جب میں بٹ کو لسٹ سے ری رائٹ کروں گا باٹم اپ پارٹس ہو رہا ہے تو اس کیس میں یہ جو ویل کولن فور ہے یہ ویلو میں سمپلی سنتھسائز کروں گا اب اس کو میں انہیریٹینس نہیں کہہ رہا یہ نا آپ کہیے کہ میں چلڈرن یا چائلڈ نوٹ سے ویلو انہیریٹ کر رہا ہوں نہیں میں ایکچولی سنتھسائز کر رہا ہوں یہ لفظ جو ہے اس میں اس چیز کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوڈ اپنے چلڈرن سے ویلو لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنتسائز ایٹریبیوٹ تو یہ جو ویل فور ہے یہ اس نے اپنے چائل بٹ سے لیا ہے اور اس نے یہاں پہ رکھ لیا اس کے بعد جو آگے ڈیریویشن ہوگی کہ یہ بٹ زیرو جو ہے اس کی بنا پہ پوزیشن ون کو لے کے ٹو ٹو دا ون جو ہے اس سے کمپیوٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ویلو یہاں پہ زیرو ہوگی کیونکہ یہ جو زیرو بٹ ہے اس کی فائنل آنسر میں ڈیسیمل کے پوائنٹ آف ویو سے کانٹریبیوشن زیرو ہے آگے چلے تو یہاں پہ اب ہوگا کہ جو یہ لسٹ نوڈ ہے اس میں جو دو چلڈرن ہیں اب ایک یہ بٹ اور دوسرا یہ جو لسٹ نوڈ ہے ان دونوں سے ویل کو لے کے یہ دونوں ویلوز کو لے کے اور وہ جو پوزیشن ہے اس کو بھی لے کے اب اس لسٹ نوڈ کی یہ جو ویل فور ہے یہ کمپیوٹ ہوگی اور آپ یہ سمجھ کے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ جو لسٹ ہے اس سے اس کو ویلو فور ملی اور جو پوزیشن ہے اس سے آپ ٹو ٹو دا فور یا ٹو ٹو دا ون کریں گے تو صحیح لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بٹ جو ہے اس پوزیشن پہ زیرو ہے یعنی کہ اس لسٹ نوٹ کی ویل ایٹریبیوٹ کی ویلو فور ہوئی اب یہ کاروائی میں اسی طرح دیکھیے کس طرح باٹم اپ فیشن میں میں کرتا جا رہا ہوں یہ فائنلی یہ جو رائٹ موسٹ بٹ ہے مائنس ون زیرو ون میں اس کی بنا پہ پوزیشن کو لیتے ہوئے میں نے ویلو کمپیوٹ کی ٹو ٹو دا زیرو جو کہ ون نکلی وہ میں نے یہاں پہ اسائن کر دی ہے وہ اس نوٹ میں آ گئی اس سے اب دیکھیے کہ اس لسٹ نوٹ کی کیا ویلو بنی 4 پلس ون جو کہ اب 5 ہے اب یہ جب بن گئی تو اب فائنلی جو میرا نمبر ہے روٹ نوٹ اس کی ویلو ایٹریبیوٹ کی ویلو کیا ہے مائنس فائیو اور اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیے اس کا جو لیفٹ چائلڈ سائن ہے وہ ایونچلی اس کا ایٹریبیوٹ این جی ٹرو ہے تو یہ نمبر جو ہے جب اپنا ایٹریبیوٹ ویل سنتھسائز کرے گا تو یہ سائن کا جو نیگ این ای جی ایٹریبیوٹ اور جو لسٹ اس کا دوسرا چائلڈ ہے اس کا ویل ایٹریبیوٹ جس کی ویلو ایکچولی فائیو ہے ان دونوں کو لے کے کمپٹیشن جب کرے گا تو اس کے وہ فائنل ایٹریبیوٹ ویل کی ویلو مائنس فائیو ہے جو کہ by the way minus one zero one کی ڈیسیمل ویلو ہے اب یہاں پہ اب دیکھیے ذرا فلو یہ جو ایروز ہیں یہ سارے کے سارے جنرلی اوپر کی جانب پوائنٹ کر رہے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اس کے جو کمپیوٹر ایٹریبیوٹس ہیں ان کو بھی میں نے اس میں استعمال کیا ہے اب اگر ان ساروں کو میں اکٹھا یہاں پہ دکھاؤں کہ کس طرح یہ جو انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس اور سنتھسائز ایٹریبیوٹس ہیں ان کو جب میں اکٹھا دکھاتا ہوں تو یہ اب دونوں ایروز جو ہیں جن کے لیے میں نے تھوڑا سا فرق یہاں پہ رکھا ہے یہ دونوں اب اس ٹری میں آ گئے ہیں لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ڈاؤنورڈ ایروز ہیں یہ کون سے ہیں اور جو اپورڈ ایروز ہیں وہ کون سے ہیں جو ڈاؤن ورڈ ہیں آف کورس وہ انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں جو اپورڈ ایروز ہیں وہ سارے سنتھسائز ایٹریبیوٹس ہیں اور آپ ذرا مزے کی بات کہ اگر اس میں سے میں پارس ٹری کو نکال دوں ذرا غور کیجئے کہ اس میں پارس ٹری کیا ہے یہ وہ یہ جو الپٹیکل یا راؤنڈیڈ چیزیں میں نے بنائی ہیں اور یہ کیا ہیں یہ میرے گرامر کے سمبلس ہیں اور میرے ٹری نوٹس بھی ہیں پارس ٹری میں تو یہ ساری ڈیریویشن کو میں کیپچر کرتا ہوں اور پھر ٹھیک ہے آف کورس ان کے آپس میں یہ لنکس ہیں میں یہ کرتا ہوں کہ نیچے سے اس ٹری کو پیل اوے یعنی کہ اس کو میں بیچ میں سے نکال دیتا ہوں تو دیکھیے کیا ہوا اب ذرا اس کو دیکھیے اس میں یہ جو لکھا ہوا ہے val minus five neg true position two val two سمجھیں یہ گراف نوٹس ہیں یعنی کہ یہ جہاں پہ انگلش میں لکھا ہوا چیزوں کا نظر آ رہا ہے یہ کولن کے ساتھ ویل کولن پوزیشن کولن یا سمپلی ویل کولن یا این ای جی کولن سمجھے یہ گراف ہے اور اب ان ایروز کو آپ ایسے دیکھیں کہ یہ گراف کے ایجز ہیں تو یہ اب ٹری نہیں یہ ایکچولی ایک گراف ہے کیونکہ دیکھیے آپ کو ایک ہی نوٹ سے نیچے کی جانب بھی ویرو نظر آ رہا ہے اور نیچے والے نوٹ سے اوپر کی جانب یہ ہے وہ ایٹریبیوٹ ڈپینڈنس گراف یہ اب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ وہ شروع والی بات تھی کہ ایٹریبیوٹس جب آپ اس طرح کرتے ہیں ایٹریبیوٹ گرامرز والا معاملہ تو جب آپ ایٹریبیوٹس پارٹ ٹری میں لیٹ سے کمپیوٹ کر کے رکھتے ہیں تو ان کی جو کمپیوٹیشن فلو ہے اگر اس کو آپ گراف ایجز کے ذریعے ریپرزینٹ کریں تو ایکچولی وہ جو نوڈز ہیں ان میں یہ ایروز جو ہیں ان سے ایک ڈپینڈنس گراف بنتا ہے اور یہ ڈپینڈنسیز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کچھ کیسز میں چلڈرن سے پیرنٹ کی طرف ہے اور کچھ کیس میں پیرنٹ سے چلڈرن کی طرف ہے لیکن یہ پیرنٹ چائلڈ والا معاملہ جو ہے یہ ان اے سینس ٹری میں آ جاتی ہے بات لیکن یہ ضرور ہے کہ اوریجنلی ہم ٹری ہی بناتے ہیں البتہ اب یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ گراف بن گیا اور اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ گراف جو ہے یہ سکلک ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ میں ایک نوٹ کی ویلیو دوسرے پہ یعنی کہ اے ڈیپینڈ اپون بی اور بی جو ہے وہ اے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو سرکولر ریفرنس ہوگا یہ ہم پھر ریزالو نہیں کر سکتے پارس ٹری کا بنانا جو ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈیورنگ پارسنگ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور بلکہ جب ہم نے باٹم اپ پارسنگ کی تھی وہاں پہ ایکسپلسٹلی ہم نے پارس ٹری بنایا نہیں تھا لیکن اگر ہم بنانا چاہتے تو وہ بنا سکتے تھے اور بلکہ ایسا ہوگا کہ ان ایٹریبیوٹ گرامرس کے ذریعے یہ جو سارا معاملہ ہے کہ رولز آپ اسائن کریں ایکچولی اس سے ہم پارس ٹری بھی بنا پائیں گے ٹاپ ڈاؤن میں تو ہم نے بنایا تھا کیونکہ ٹاپ ڈاؤن میں ہم نے خاص طور پہ جب ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ کی تھی ریکرسو ڈسینٹ پارسر بنایا تھا اس پہ جب بھی ہم گرامر رول ایکسپینڈ کرتے تھے ایکچولی اس گرامر رول کے لیے ایک پورا فنکشن یا ایک پروسیجر لکھا ہوتا تھا وہاں پہ یہ رولز جو ہیں ان کو اپلائی کرنا قدرے آسان ہے باٹم اپ پارسنگ میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے لیکن وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو کہ ہم حل نہ کر سکیں لیکن آپ دیکھیے کہانی کہاں تک پہنچی ہے کہ ہم نے پارسنگ کر لی لیکن ہمیں سیمینٹکس کے حوالے سے اور ایکچولی جو اب میں دوسری بات شروع کر چکا ہوں کہ ہم نے کوڈ بھی تو جنریٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے کوئی کاروائی کرنے کا طریقہ چاہیے کہ یہ ہو سکے اس کے لیے ایٹریبیوٹ گرامرس کی بات شروع کی اور اس میں یہ جو بات ہے کہ ہر سمبل کے ساتھ اور اگر پارس کا حوالہ لیں تو ایکچولی اس سمبل کے ساتھ ایک نوڈ اسائن ہو جاتا ہے اس نوڈ میں ہم کچھ ایٹریبیوٹس رکھیں گے ان ایٹریبیوٹس کی ہم ویلوز کمپیوٹ کریں گے لیکن کمپٹیشن میں کبھی ہم چلڈرن سے ویلو لیں گے کبھی ہم پیرنٹ سے لیں گے اور کبھی ایکچولی ہمیں دونوں لینی پڑیں گی ایک ویلو جو ہے ایک ایکسپریشن میں پیرنٹ سے آ رہی ہے اور دوسری جو چلڈرن سے آ رہی ہے یا زیادہ چلڈرن سے اور مے بی سبلنگ سے بھی آ رہی ہے اس ترتیب کو کہ بھئی یہ کمپٹیشن کس آرڈر میں ہوگی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں اپنے پارٹسٹری میں کیپچر کر سکتا ہوں اور اس کمپٹیشن کو پھر میں ایکسیکیوٹ بھی کر سکتا ہوں البتہ ایکسیکیوشن کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا اس میں مسئلہ ہی آتا ہے کہ جب ٹری باٹم اپ بن رہا ہے تو پیرنٹ نہیں ہے یا سبلنگ نہیں ہے جب ٹاپ ڈاؤن میں کر رہا ہوں تو پھر چلڈرن نہیں ہے لیکن یہ ضرور طے ہو گیا کہ اگر اس مسئلے کا میں حال ڈھونڈ لوں تو یہ جو کمپٹیشن ہے اس میں اب فلور نیچے سے اوپر بھی ہے لیفٹ ٹو رائٹ بھی ہے may right to left بھی ہے اور ٹاپ ڈاؤن بھی ہے پیرنٹ سے جو چلڈرن ہے اس کی جانب تو آئیے اب بات کریں کہ یہ کمپٹیشن کیسے ہوگی ایک آسان سوال اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے پارسنگ کے دوران یہ کمپیوٹ کرتے جاؤ اب اگر کوئی ویلو کمپیوٹ نہیں ہوئی یعنی کہ اگر پیرنٹ کی ویلو چاہیے پیرنٹ ابھی نہیں آیا تو چلو اس کو ایز اے پوسٹ پون کر دو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ پونمنٹ ہے یہ ایڈ ہاک یا انفارمل سی بات ہے کہ ایٹریبیوٹ گرامرس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رولز ہیں یہ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ایسے کمپیوٹ کرو ایز ایف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا یہ نہیں کہ تم چیزیں پوسٹ پون کر دو گے ایسا نہیں ہوگا اب بعد میں ایڈ ہاک طریقہ ہم یہی کریں گے یعنی کہ ہم ان اے وے پوسٹ پون کر دیں گے چیزیں یا اوائڈ کر دیں گے کہ یہ کمپٹیشن ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھی جائے گی بعد میں ہم کر لیں گے وہ تو ہوگا انفارمل طریقہ فارمل طریقے بھی ہیں اور اس میں یہ جو گراف ہم نے اب ڈپینڈنسی گراف بنایا ہے اس کے ذریعے بھی ہم کاروائی کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو آئیے یہ جو اب میتھڈس ہیں کہ یہ جو ڈپینڈنس گراف ہے یا جو ایٹریبیوٹ کمپیٹیشن ہے سنتھسائز انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس یہ ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں ایویلویشن میتھڈس کے حوالے سے ڈائنامک میتھڈس جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ for example you build the parse tree ٹھیک ہے بنا لیا بلڈ دا ڈپینڈنس گراف اچھا یہ بھی میں بنا سکتا ہوں ان اے وے کہ میں جیسے یہ سیکوینشلی کر رہا ہوں کہ میں پارسٹری ٹری بناتا ہوں یعنی کہ ایک میرا جو سینٹینس ہے اس کے لیے میں پارسٹری بنا لیتا ہوں بے شک ٹاپ ڈاؤن ہو بے شک باٹم اپ ہو یہ میں دونوں کر سکتا ہوں اب ایٹریبیوٹس جو میں نے رکھے ہیں اور وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں یہ تو اب اس جسے کہتے ہیں نا کمپائلر کی فنکشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں ہم ٹائپ چیکنگ کر رہے ہیں ہم سیمیٹک انالیسس کر رہے ہیں یا یہاں پہ جیسے کہ ایز ایف ہم ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر بنا رہے ہیں ایسی کئی ایپلیکیشنس ہیں تو یہ جو ڈپینڈنسی گراف ہے اور وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں وہ آپ ڈسائڈ کر چکے ہیں پارسنگ تو ٹھیک ہے گرامر کے حوالے سے ہوگی تو یعنی کہ یہ جو دو بلٹڈ آئٹمس ہیں ان میں جو کاروائی ہے یہ فرض کریں آپ نے کر لی اب دیکھیے آگے کیا ہوگا topologically sort the graph define attributes in topological order topological sort یاد ہے آپ کو یہ ہم نے ایلگردمس میں کیا تھا وہ کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک اب وہی بات یاد کیجیے وہاں پہ کس قسم کا گراف تھا ایک ڈپینڈنسی گراف تھا اس میں نوٹس جو تھے ان میں کچھ چیزیں آپ نے کرنی تھی جو کہ ڈپینڈنٹ تھی دوسرے نوٹس کے ہونے پہ یاد ہے وہ جو کپڑے بدلنے کی مثال تھی یا کپڑے پہننے کی مثال تھی کہ کس طرح آپ انڈے ہوئے پہلے پہنے پھر آپ ٹراؤزرس پہنے اس کے بعد پھر آپ قمیض پہنے پھر ٹائی لگائیں وغیرہ وغیرہ یہ مثال بھی تھی دوسری مثال میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ کس طرح آپ کے یہ جو کورسز ہیں ان میں پری ریکزٹس کی بات ہوتی ہے یہ جو کورس ہے کمپائلر کنسٹرکشن اس کو لینے سے پہلے آپ کو ایلبردمس کا پتا ہونا چاہیے آپ کو آٹومیٹا کا پتا ہونا چاہیے آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرس کا پتا ہونا چاہیے آپ کو اسمبلی لینگویج کا پتا ہونا چاہیے بلکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کافی کورسز کا مٹیریل کور کر لیں تو تب جا کے آپ اس کورس کے لیے ان اے سینس تیار ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب میں نے لفظ استعمال کیا کانٹیکس فری گرامر تو آپ فوراً سمجھ گئے آہا یہ تو وہی چیز ہے جو کہ ہم نے آٹومیٹا میں کی تھی اور مجھے امید ہے کہ ٹاپولوجیکل سارٹ کا جیسے ہی ریفرنس آئے اب آپ فوراً سمجھ گئے گے ہاں یہ تو وہی بات ہے جو کہ ہم نے ایلگردمس میں کی تھی ہاں یہ وہی بات ہے تو آپ یہ ذرا یہ سوچئے کہ وہ ٹاپولوجیکل سارٹ کیسے تھا اور وہ کرنے کی خاطر کیا جو صورت حال تھی آپ کے سامنے تھی یعنی کہ آپ کے پاس ایک ڈپینڈنسی گراف ہے اور اس کو آپ نے ایک لینئر آرڈرنگ میں تبدیل کرنا ہے کہ یہ جو سارے اسٹیپس ہیں اگر ایک وقت میں میں ایک کر سکتا ہوں یعنی کہ کورسز کا حوالہ ہے کہ یہ سارے کورسز ہیں ان میں سے ہر سیمسٹر میں ایک کورس لے سکتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہ کورسز کس ترتیب میں لوں کہ جب لیٹ سے میں کمپائلر کا کورس لینا چاہوں تو بقیہ جتنے پری ریکزٹس ہیں یہ میں کر چکا ہوں اب اس میں یہ ضرور تھا کہ اٹومیٹا اور الگریدم جو ہے وہ بے شک اٹومیٹا پہلے لے لیں الگریدمس بعد میں لے لیں یا الگریدمس پہلے لے لیں اٹومیٹا بعد میں لے لیں اس میں آپس میں کوئی اس طرح کی ڈپینڈنسی نہیں تھی لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ کمپائلر کے لیے ضروری تھے اس کا مطلب تھا کہ کمپائلر کا کورس اگر آپ گراف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں ان کمنگ ایجز ہیں ان دو کورسز سے اور پھر بکیا کورسز سے بھی اب یہاں پہ جو ایٹریبیوٹس والی بات ہے وہ ایٹریبیوٹ کے لیے بھی میں نے کیا استعمال اصطلاح استعمال کی ڈپینڈنس گراف ڈپینڈنسی کس چیز کی کہ کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ پیرنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں کچھ نیچے سے آ رہے ہیں کچھ سبلنگس کی طرف سے آ رہے ہیں بلکہ ایک نوٹ کو لیں تو اس میں کئی جو یہ ایروز ہیں یہ نیچے اوپر سے آ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس وہی ڈپینڈنس گراف ہے اور یہ بھی آپ یاد کریں کہ ٹاپولوجیکل سارٹ کے حوالے سے میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ گراف میں سائیکل نہیں ہو سکتے اگر سائیکل ہوں گے تو آپ ٹاپولوجیکل سارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو سرکولر ریفرنس بن جاتا ہے یہ کام کرو پھر یہ ہو سکتا ہے اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ پہلے کرو یہ تو وہ چکن اینڈ ایک پرابلم بن گئی وہی بات اب یہاں پہ ہے تو کاروائی پھر یہ کہ پارٹس ٹری بناؤ جو بھی آپ کا سینٹینس ہے اس کے لیے وہ پارٹس ٹری پہلے بنا لو اس کے بعد اس کا ڈپینڈنس گراف بناؤ کہ ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو کس آرڈر میں کمپیوٹ کرنا ہے پھر اب بات وہی ہے نا کہ میں نے یہ computation let's one at a time کرنی ہے اب میں ساری computation multiple C P Us پہ تو نہیں کر رہا ایونچلی ہے تو میرے پاس لیٹس ایک ہی سی پی یو تو اس کو اگر میں نے ترتیب وار کرنا ہے کہ یہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر اور یہ اس ترتیب میں کہ جب میں اس اسٹیج پہ پہنچوں تو مجھے جتنا ڈیٹا یا ویلیوز یا ایٹریبیوٹس درکار ہیں وہ ساری کمپیوٹ ہو چکی ہیں تو یہ کیسے ہوگا آنسر ہے ٹاپولوجیکل سورٹ ڈپینڈنس گراف بن گیا اس کا ٹاپولوجیکل سارٹ آرڈر نکال لو لینی آرڈر نکال لو اور آپ کمپیوٹ کر دو اور اس کمپیوٹیشن میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی کسی ایٹریبیوٹ کی کمپیوٹیشن کرنی ہوگی اس کو جن ویلوز کی ضرورت ہوگی کمپیوٹیشن وہ ساری موجود ہیں تو یہ ہے ایک طریقہ یعنی کہ جو ڈائنامک میتھڈس ہیں اس میں یہ ایک طریقہ ہے بقیہ اور بھی دیکھ لیجئے دوسرا جو ہے وہ ہے رول بیسڈ جو کہ ٹری واک ہے یعنی کہ آپ کرتے یہ ہیں کہ analyze attribute rules at compiler generation time اور determine fixed ordering and evaluate nodes in that order اب یہ اس طرح کرتے ہیں اور ہم یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ جب بھی آپ یہ ٹری بنا لیں تو اس میں آپ کو ٹپکلی جو کئی کیسز ہوں گے ڈیریویشن میں اس میں یہ آرڈرنگ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ جو ایٹریبیوٹ ہے اس نوٹ کا اس کے لیے ہمیشہ ان دو نوٹس کے ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایز ایف کے آپ اسٹیٹکلی پہلے سے ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ٹری بن جاتا ہے تو نوٹ جو ہیں اس آرڈر میں آپ اس کی ایویلویشن کریں یہ ایکچولی ہم نہیں بھی کریں گے اور بلکہ بعد میں ہم یہ جو فارمل طریقہ ہے یہ جو ٹاپولوجیکل سارٹ والا بھی معاملہ یہ بھی ایکچولی ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس کے لیے ہم فائنلی ایڈ ہاک میتھڈس کی طرف چلے جائیں گے اور جہاں تک ایویلویشن کا معاملہ ہے اس میں جو تیسری بات ہے کہ یہ اوبلیویس ہے اور ان اے سینس اس کو ڈیٹا فلو میتھڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ignore the rules and the parse tree pick a convenient order at design time and use it اب یہ جو لفظ ڈیٹا فلو ہے پاسز ہے اس کے بارے میں میں اتنی تفصیل سے نہیں ڈسکشن کرنا چاہتا بیسکلی ڈیٹا فلو میں یہ ہے کہ آپ کسی نوٹ سے شروع ہو جائیں ٹپکلی اگر وہ اس طرح کا ہے کہ ایک فائنل نوٹ جیسے بنتا ہے آپ ادھر سے شروع ہوں اور اس نوٹ کو دیکھیں کہ اس کے ایٹریبیوٹس کمپیوٹ کرنے کے لیے کن نوٹس کی ویلیو درکار ہے تو آپ صرف ان نوٹس کو جا کے ان کی ویلیوز آپ کمپیوٹ کریں جب ادھر پہنچیں گے تو وہاں پہ یہ سوال پوچھیں کہ اس نوٹ کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے اب کون سے نوٹس چاہیے تو جس فلو سے یا جس آرڈر سے ڈیٹا فلو کرتا ہے ان اے وے جیسے آپ اپ اسٹریم جانا شروع کر دیں ان ایروز کو ریورس فالو کرتے ہوئے اور وہ جہاں جہاں آپ کو لے کے جائے وہاں پہ جا کے کمپیوٹیشن کریں اس کو ڈیٹا فلو کہتے ہیں یہ بھی طریقہ کار ہم استعمال نہیں کریں گے اس لیے میں سمپلی اس کا ایک ریفرنس دے رہا ہوں یہ ایٹریبیوٹ گرامرس والا جو معاملہ ہے اصل میں اس کے ساتھ کافی فارمل تھیوری بھی اویلیبل ہے اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے اور یہ کارآمد چیز ہیں ایسی بات نہیں کہ ہم اس کو چونکہ تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایز اے ٹاپک یہ ٹھیک ہے لیکن استعمال کے لیے کارآمد چیز نہیں ہے ایٹریبیوٹ گرامرس کے حوالے سے اصل میں اگر ہم ایز اے ٹاپک اس کو ڈسکس کرتے تو ہمیں کافی لیکچرز درکار ہوتے جن سے ان کی اہمیت افادیت آپ کے سامنے آ جاتی بلکہ اگر آپ کو موقع ملے تو کمپائل کنسٹرکشن کی کتابوں میں یا آپ کی اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چیپٹرز جو ہیں وہ ایک دو کافی بڑے ہیں اور اس میں کافی مواد موجود ہیں آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جیسے ایس ایٹریبیوٹیڈ گرامرز یعنی کہ وہ گرامرز جس میں تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ سنتھسائزڈ ہیں یا ایل ایٹریبیوٹیڈ گرامرز جس میں کہ ایز ایف ٹری میں اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ پروسیس کریں ایٹریبیوٹس کو تو آپ کو یہ دقت نہیں پیش آئے گی کہ ایک ایٹریبیوٹ کمپیوٹ کرنا ہے تو اس کو جن ایٹریبیوٹس کی ضرورت ہے یا جن پہ وہ ڈپینڈنٹ ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے تو یعنی کہ یہ جو پوری تھیری ہے یہ کافی ایکسٹینسو ہے اور مفید ہے البتہ ہمارے کیس میں یا لٹ سے جو کمپائلر کے حوالے سے خاص طور پہ کوڈ جنریشن کے حوالے سے جو ہم نے کاروائی کرنی ہے اس میں کچھ لٹ سے میں لفظ پرابلمز استعمال کروں گا لیکن یہ پرابلمز کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو تھیری ہے یہ ساری فالٹی ہے اس میں ایسے مسئلے ہیں جن کی بنا پہ یہ استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے ان کی افادیت ہے البتہ ہمارے کیس میں ایٹریبیوٹس گرامرس کو استعمال کرنے سے ہمارا ورک لوڈ جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شاید ہم کہیں کہ بھئی اس ورک لوڈ کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے یاد رہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں وہ سیمیٹک انالیسز اور ایونچلی جیسے کہ میں نے ارض کیا سنٹیکس ڈائریکٹڈ ہم ٹرانسلیشن کریں گے وہ بھی یہ ساری تھیوری سے کچھ مٹیریل استعمال کریں گی لیکن یہ لفظ جو میں نے پرابلمس استعمال کیا ہے ذرا اس کے بارے میں میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں تاکہ احساس یہ پیدا ہو جائے کہ تھیوری تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے کیس میں شاید یہ ہمیں اتنی زیادہ تھیوری درکار نہیں اور یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم کسی کے ساتھ یہ جسٹیفیکیشن کی ڈسکشن یا معاملہ طے کر پاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایٹریبیوٹ گرامرز اپنی جگہ لیکن ہمارے لیے اتنی جو کاروائی ہے وہ ضروری نہیں ہے attribute grammars have not achieved widespread use due to a myriad of problems اب یہ کہ استعمال ہوتی ہیں لیکن وائڈ اسپریڈ نہیں ہے خاص طور پہ کمپائلرز کے حوالے سے ان میں یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر میں اکٹھی میں تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا نان لوکل کمپٹیشن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹری نوڈ کو دیکھیں تو اس کے جو ایٹریبیوٹس ہم نے رکھے تھے تو اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو دوسرے نوڈس میں جانا پڑا وہاں سے ویلیو لینی پڑی پھر یہ کہ بعض کیسز میں ہمیں پورے پارٹس ٹری کو ٹریورس کرنا پڑ جاتا ہے یعنی کہ ایٹریبیوٹس کو کمپیوٹ کرنے کی خاطر یا مے بی ایون ایک ایٹریبیوٹ کمپیوٹ کرنے کی خاطر مے بی ہمیں روٹ سے شروع ہو کے اس نوٹ تک آنا پڑ جائے یا بالکل لیف نوٹ سے شروع ہو کے یہاں تک آنا پڑ جائے اب یہ یاد رہے کہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ایک سمپل سی گرامر ہے لیکن اگر بہت ہی ایکسٹینسو گرامر ہے اور اس میں سیمینٹک جو آپ نے کاروائی کرنی ہے سیمیٹک ایکشن یا جو کانٹیکٹ سینسٹیو انالیسز ہیں وہ کافی گمبھیر قسم کے ہیں تو پھر یہ جو کمپیٹیشن نان لوکل ہے یا ٹریورسنگ پارسٹری والا معاملہ جو ہے یہ کافی دقت طلب بات ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم جو ہے اس میں کافی درکار بھی ہوگا اسپینڈ بھی ہوگا storage management for short lived attributes یعنی کہ اگر آپ نے ایک ایٹریبیوٹ کمپیوٹ کرنا ہے سمپلی کہ آپ کے پیرنٹ کو ویلو چاہیے تو جب پیرنٹ کو وہ ویلو مل گئی تو اب آگے کیا کریں کیا اس کو رکھیں یا اس کو ڈسکارڈ کر دیں lack of high quality inexpensive tools یہ ٹولس یہ یک لیکس والا معاملہ کچھ کہ جب ہم نے یہ ساری کاروائی کرنی ہے اور اگر ہمیں ایسے لگے کہ بھئی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی آٹومیٹک ٹولس ہیں جن کی بنا پہ میں یہ ساری کاروائی کر سکوں تو انفارچونیٹلی ٹولس شاید مل جائیں ان ایکسپینسو مے بی نہیں ایکسپینسو ہو سکتے ہیں کوالٹی وائز بھی may be very high quality نہ ہو یہ وہ تھوڑی سی پرابلمس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور جیسے کہ میں نے ارض کیا چونکہ ہم یہ ایٹریبیوٹ گرامرس کو ایز از استعمال نہیں کریں گے تو نہ تو ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرس کو زیادہ تفصیل میں دیکھا اور یہ جو پرابلمس ہیں ان کے بارے میں میں نے تھوڑی سی چار بلٹ آئٹمس آپ کے سامنے پیش کر دیے یہ جو پرابلمس والی بات ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے ہم نے ایک پارٹس ٹری لیٹ سے بنایا ٹھیک ہے وہ مجھے بنانا آتا ہے اس میں کوئی دقت والی بات نہیں یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں سمپل سے تھے یہ جس طرح ہم نے یہ سائن بائنری نمبر والی مثال دیکھی تھی اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی کمپٹیشن نہیں تھی لیکن ذرا اس ایٹریبیوٹ گراف کو دیکھیے ڈپینڈنسی گراف کو دیکھیے کہ ایک لحاظ سے جو انفارمیشن تھی کچھ اوپر سے بھی نیچے آ رہی تھی کچھ نیچے سے اوپر جا رہی تھی اب ایک تو اس انفارمیشن کو جنریٹ کرنا ہے یعنی کہ نوٹس کو وہ ویلیوز دینی ہے اور پھر ان کی فلو کا اہتمام کرنا ہے کہ کس طرح وہ کچھ نوٹس سے مے بی ڈائریکٹلی پیرنٹ کی طرف جا رہی ہیں کچھ کیس میں پیرنٹ سے نیچے جا رہی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبلنگس کی طرف سے وہ انفارمیشن آ رہی ہے اب یہ جو ساری انفارمیشن اوپر نیچے سائڈ ویز چل رہی ہے اس کو کون کرے گا یہ تو نہیں نا کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ ہو جائے گا جب ایٹریبیوٹ مجھے چاہیے ہوں گے مل جائیں گے آپ ایک پروگرامنگ اسائنمنٹ کے حوالے سے یہ ذرا سوچیں کہ یہی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو کمپیوٹ کرنا ان کو اسٹور کرنا کس آرڈر میں کرنا اس کے لیے کاروائی کرنی پڑتی ہے وہ دیکھنا وہ ٹاپولوجیکل سارٹ والی بات ہے کہ پہلے پورا گراف بناؤ اس کے اوپر ٹاپولوجیکل سارٹ کرو اس کے بعد اس آرڈر میں اس کو ایویلویٹ کرو مطلب یہ کہ یہ اچھا خاصا ایک فریم ورک ہے اب ایسی بات نہیں کہ یہ فریم ورک ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہم کر سکتے ہیں جو مسائل کا لفظ اب پھر میں اس سینس میں نہیں کہنا چاہتا کہ بھئی یہ کوئی بری بات ہے نہیں ورک لوڈ کی آپ دیکھ لیں میموری کے حساب سے آپ دیکھ لیں اور ایونچلی دیکھیں یہ کمپائلر بھی ایک الگریدمک پروسیجر ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو کام کمپائلر نے اصل میں کرنا ہے یعنی کہ ایک پروگرامنگ لینگویج کا کوڈ جو ہے اس کو کسی جیسے مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کو وہ تیزی سے ٹرانسلیٹ کرے اور یہ بھی یاد رہے کہ ٹپکلی یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے اگر آپ کا کوڈ ٹھیک ہے اس سے آپ نے کوڈ جنریٹ کر لیا اس کی ایکسیکیوٹیبل بنا لی وہ جب چلتی ہے تو وہ کمپائلنگ کہاں گئی وہ تو ختم ہو گئی یعنی کہ اس طرح بھی اگر آپ سوچیں کہ یہ جو کمپلیشن ہے یہ ون ٹائم اب اس کو میں اتنا زیادہ افیشئنٹ بنا دوں کہ کمپلیشن جو ہے وہ ایکسٹریملی افیشینٹ ہو جائے کیا اس کی اتنی ضرورت ہے مطلب یہ یہ وہ ڈسکشن ہے جس میں ایک کلیئر کٹ یس نو آنسر نہیں ہے موقع محل کے لحاظ سے ٹھیک ہے اب جو ٹرانسلیشن اگر بار بار ہو رہی ہے ہاں تو وہ پھر ٹھیک ہے پھر آپ اس ٹرانسلیشن پروسیس کو جتنا تیز بنا سکتے ہیں کریں لیکن اگر ٹارگیٹ یہ ہے کہ لینگویج کا کوڈ لے کے اس سے مشین لینگویج جنریٹ کرنی ہے اور مشین لینگویج جو ہے وہ افیشئنٹ ہو کیونکہ اس پروگرام نے بار بار بار بار چلنا ہے اگر اس کی ایفیشنسی ایکسیکیوشن کی اسپیس وغیرہ وہ امپروو ہو جائے یا ڈو ایٹ کیونکہ اس کا تو بڑا فائدہ ہے پر یہ ٹرانسلیشن جو ہے اس کے لیے اب اتنی کاروائی کرنے کی ضرورت نہ ہو ہاں یہ یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ آپ میری بات کو آپ جواب لے لیں کہ بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہلکا پھلکا الگردم ہے ٹرانسلیشن میں پارسنگ میں استعمال کر لو اور کام چلاؤ نہیں یعنی یہ کام چلانے والی بات نہیں ہے لیکن ورک لوڈ کے حوالے سے اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ایٹریبیوٹ گرامرس جو ہیں ان کا ورک لوڈ زیادہ ہے انفارمیشن کو اسٹور کرنا انفارمیشن کی فلو کو ارینج کرنا جہاں انفارمیشن چاہیے وہاں پہنچانا اس کے لیے ٹائم درکار ہے اسپیس درکار ہے اور جو ہمارے نزدیک جو ہم کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اتنا لمبا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں جس کی بنا پہ اب ہم ایکچولی چلے جائیں گے ایڈ ہاک طریقے پہ یعنی کہ ایٹریبیوٹ گرامرز کا آئیڈیا رکھیں گے اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا اس کو ہم رکھیں گے ان میں سے جو ان سینس ہمیں جن باتوں کی ضرورت ہے جن کانسیپٹس جن ٹیکنیکس کی ضرورت ہے وہ اب ہم لے کے ایڈ ہاک ڈومین میں آ جاتے ہیں ایڈ ہاک انالسز میں ہم یہ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ in rule based evaluators sequence of action production اب یہ وہ جو رولس ہیں ان کو ایکچولی میں اب ایکشنس کہنا شروع کر دوں گا اور یہ ایکشنس جو ہیں یہ اگین فائر ہوں گے اور یہ میرا پارسر جو ہے یہی ڈسائڈ کرے گا کہ یہ رولس جو ہیں یا یہ جو ایکشنس ہیں یہ کب فائر ہوں گے البتہ یہ جو اصطلاح ہے بجائے رول کے میں اب لفظ ایکشن استعمال دیکھیں گے کہ میں فریکوینٹلی کروں گا لیکن یہ بالکل رول بیسڈ سسٹم یا جو ہم نے ابھی کور کیا تھا کہ اسی طرح ہم گرامر پروڈکشن کے ساتھ رولس لگائیں گے یا ایکشن لگائیں گے اچھا organizing action required for context sensitive analysis around structure of the grammar leads to a powerful بیئر ad hoc approach which is used in most parsers اب یہ جو بات ہے کہ کس طرح ہم کانٹیکس سینسٹیو انالیسز یہ اب میں نے اصطلاح استعمال پہلے بھی کی ہے اب بھی کر رہا ہوں لیکن اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ سیمیٹک انالیسز والا معاملہ کیا ہے جس میں ہمیں کانٹیکس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھا آپ نے کس طرح یہ رولس میں بھی پوزیشن جو ہے سمبلس کی ان کی بنا پہ ہم نے یہ جو رولس ایٹریبیوٹ رولس تھے ان کو بنایا تھا ان ایکسپریشن میں ان کی پوزیشن بھی استعمال کی تھی یاد ہے وہ لسٹ زیرو لسٹ ون والی بات ان اے وے یہ کانٹیکٹ سینسیٹیو بات ہے لیکن یہ جو اب کاروائی ہے کہ ایکشن جو ہیں ان کو گرامر پروڈکشن کے ساتھ لگانا اس کی بنا پہ ایک ایڈ ہاک کا مطلب رات انفارمل سا ایک طریقہ ہمارے پاس آ گیا which is used in most parsers بھی کہہ لیں اور کمپائلرز بھی کہہ لیں یعنی کہ جب آپ سیمینٹک یا کانٹیکٹ سینسٹیو انالیسس کی بات کرتے ہیں کمپائلرز کے حوالے سے تو یہ جو ایڈ ہاک طریقہ کار ہے یہ کافی استعمال ہوتا ہے اب آئیے بکیا گفتگو جو ہے وہ اب ایڈ ہاک انالیسز میں ہی رہے گی کرتے ہم یہ ہیں کہ آف کوڈ یہ کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے کوئی کوڈ لیا اس کو سنپ کر دیا کینچی سے جیسے کاٹ دیا یہ سنپ کا یہ مطلب ہے سنپٹ کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے پورا فنکشن بھی نہیں پورا پروگرام بھی نہیں پورا پروسیجر نہیں بلکہ ایز ایف ایک پروسیجر یا ایک فنکشن کا چھوٹا سا حصہ لے کے وہ میں نے کیا کیا snippet of code called an action is associated with each production that executes at parse time اور in top down parser the snippet is added to the appropriate parsing routine اب وہ پارسنگ روٹین کیا ہے وہ یاد ہے جب ہم نے ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ کی تھی تو ہر نان ٹرمینل کے لیے ہم نے ایک روٹین بنائی تھی ایکچولی ہم نے ایک کلاس پوری بنائی تھی جس میں وہ از پرزینٹ ٹائپ میتھڈ تھا اینی وے یہ جو سنپٹ ہے کوڈ کا یہ ہم گرامر رول کے ساتھ اور ایونچلی پارسنگ کے حوالے سے اس پارسنگ روٹین جو کہ اس نان ٹرمینل کے لیے ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ in a bottom up shift reduce parser the actions are performed each time the parser performs a reduction اچھا اب یہ دیکھیے ایڈ ہاک نیس کیا ہے یعنی کہ یہ جو انفارمل بات کیا ہے کہ ایٹریبیوٹ گرامر والا آئیڈیا ہم رکھتے ہیں ہمارے پاس گرامر ہے ہر گرامر پروڈکشن کے ساتھ ہم کچھ ایکشنز ایسوسیٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل رول لائک ہوں گے اور اس میں بھی آپ کو کچھ وہ ایٹریبیوٹ جیسا فلیور بالکل ملے گا ایسی بات نہیں ہے کہ اب ہم اس کو بالکل بھول جائیں گے لیکن یہ وہی بات کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم رکھیں گے اب یہ سنپٹ آف کوڈ کیا ہے ایکچولی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک پوری فنکشن ہے سی کی سی پلس پلس کی جاوا کی جو بھی لینگویج ہے میں پورا میتھڈ ایک لیتا ہوں سے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میں نکال لیتا ہوں ایک وائل لوپ نکال لیتا ہوں چند ایک اسٹیٹمنٹس نکال لیتا ہوں جو بھی ہے یعنی کہ ایک پورا کوڈ جو ہے اس کا میں ایک حصہ نکال لیتا ہوں اس کو میں کہوں گا سنپٹ یہ بھی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک پورا کوڈ ہے جس میں سے کہ کچھ حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سنپٹ آف کوڈ تم لکھو یا آپ لکھو اور اس کو لا کے یہاں پہ لگا دو یعنی کہ پورے کوڈ کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس میں ہم کریں گے یہ اور مثالوں سے یہ چیز بعد میں ظاہر ہوگی اور بلکہ جیسے کہ میں نے ارض کیا یک کی اسٹریٹجی یہی ہے اور آپ یہ کریں گے کہ سنپٹ آف کوڈ جو ہے جو کہ ان اے وے ایٹریبیوٹس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے درکار ہوگا اس کو ہم لکھیں گے اور ٹپکلی کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھیں گے وہ ہم پارسر کو دیں گے اور کیسے دیں گے یہ بھی مثال آ رہی ہے کہ ہم گرامر رولز کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کوڈ کے سنپرس جو ہیں ان کو اٹیچ کر دیں گے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح پارسر کو یہ انڈیکیشن مل جائے گی کہ کون سے وہ پروڈکشن میں کون سے سمبلس کے ساتھ کون سا رول یا کون سا ایکشن ہے اور یہ کہ جب تم اس رول پہ پہنچو اور اس پروڈکشن کو فائر کرو چاہے وہ لیفٹ سے رائٹ right ایکسپینشن کرو یا رائٹ right سے ہینڈل ڈونڈ کے باٹم آف پارسنگ کے حوالے سے لیفٹ سائڈ سے ریپلیس کر دو دونوں کیسز میں یہ سنپٹ جو ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرو اب یہ ایکسیکیوشن ایک چھوٹے سے سنپٹ کی یعنی کہ آپ سوچے کہ میں اف اسٹیٹمنٹ کو کیسے ایکسیکیوٹ کروں گا ایکچولی وہ خود اف اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ نہیں ہوگی وہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پارسر کے کوڈ کا حصہ بن جائے گی اور یہ یک میں آپ کو یہ موقع ملے گا بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یک کا جو جنریٹڈ پارسر ہے یاد ہے وہ پارسر جو بناتا ہے وہ سارا کوڈ سی یا سی پلس پلس میں ہوتا ہے جاوا میں بھی ہو سکتا ہے وہ خیر یہاں پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تو آپ کا سنیپٹ جو ہے وہ اس کوڈ کے اندر چلا جائے گا اور اب اگر آپ پارسر کی روٹین کو دیکھیں گے اگر وہ ٹاپ ڈاؤن ہے یا باٹم اپ ہے تو ان میں جب آپ اس کا سارا کوڈ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اپنا سنپٹ جو ہے بڑی صحیح جگہ پہ لگا نظر آئے گا اور آپ کہیں گے ہاں واقعی جب پارسر یہ کر رہا تھا تو اس کے بعد اگر وہ یہ کرتا ہے تو میرے لیے وہ کام ہو گیا جس کو جس کی مجھے ضرورت تھی اب یہ پارسرز جو ہیں یاد ہے ہم نے کس طرح جب یہاں پہ ڈسکشن بھی کی ہے تو اس کا ایک قسم کا سوڈو اسٹرکچر سا جو ہے اس کو اسکیلٹن پارسر بھی بعض بات میں نے کہا ہے کہ جو اس کی کاروائی ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن یا ایل ایل یا باٹم اپ پارسر کے حوالے سے وہ ہم دیکھ چکے ہیں تو آئیے میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سنپٹ والا معاملہ ہے ایک تو ہے یہ کیا اس کی مثالیں بھی آئیں گی اور ایونچولی یہ جو ہیں یہ کہاں پہ اور کیسے ایکسیکیوٹ ہوں گے یا ایون انکلوڈ ہوں گے آپ کو یاد ہے یہ ایل آر ون پارسر کا اسکیلٹن یہ ساری چیز آپ پہچان گئے ہوں گے کہ کس طرح وہ اسٹیک ڈاٹ پش ڈمی پھر اسٹیک ڈاٹ پش اس میں وہ state zero D F A کی پھر done done is equal to false token scanner dot next while not آپ اسٹیک سے جو ایلیمنٹ ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں اور اس کو لے کے اور جو ان کمنگ ٹوکن ہے اس کو ایکشن ٹیبل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ شفٹ ہے کہ ریڈیوس ہے یہ کوڈ جو ہے آپ کا دیکھا والا یہ ہم پہلے بھی سلائڈ دیکھ چکے ہیں اس میں اب میں نے باٹم اپ پارسر کے حوالے سے جو ابھی بات کہی تھی کہ یہ جو سنپٹ ہے یہ اس کی ریڈکشن کے وقت ایکسیکیوٹ ہوگا تو اگر اس میں سے صرف ریڈیوس والا حصہ جو ہے اس کو میں اب یہ دیکھیے یہ اس پارسر کا ایک سنپٹ ہے یعنی کہ میں نے جیسے سنپ کر دیا ہے اوپر والا نچلا حصہ تو میرے پاس جو باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے اور یہ وہ حصہ ہے اس اسکیلٹن پارسر کا جو کہ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے جب باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے ایکشن ٹیبل کہتا ہے ریڈیوس کرو یعنی کہ ہینڈل آ گیا ہے اسٹیک پہ اس کے تمام سمبلس کو لو اور ان کو ریپلیس کر دو لیفٹ ہینڈ سمبل اے سے اور اس میں دیکھی کاروائی کیا تھی کہ stack dot pop two times beta and so on بلکہ بہتر یہ کہ میں اس نپٹ کو ذرا بڑا کر کے دکھاتا ہوں میں نے صرف اس کو اب نکال لیا ہے کہ ایکشن ایس ڈاٹ ٹوکن کہہ رہا ہے reduce A goes to beta اس پروڈکشن سے اس میں ہم کیا کرتے ہیں pop two times the size of beta یعنی کہ اسٹیک سے ہم کتنے سمبلس نکالتے تھے جو کہ اس گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے موجود تھے اور وہ نمبر دو کیوں تھا کیونکہ یاد ہے اسٹیک میں ہم نہ صرف سمبلس پش کرتے ہیں بلکہ اسٹیٹ بھی یعنی کہ ہر سمبل کے ساتھ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس بنا پہ ہمیں stack pop two times the size of beta مجھے پاپ کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے میں نے ایس سے میں اگلا اسٹیک میں جو سمبل آ گیا اس کو لیا اسٹیک پوش میں نے اے کیا اور اس کے بعد یہ گو ٹو جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ کو یعنی کہ ڈی ایف اے کو ریسٹارٹ کرنے والی بات البتہ اب سنپٹ کے حوالے سے کیا ہوگا کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں پارسل کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم یہ کرو تو ساتھ میرے لیے یہ بھی کرو اور وہ کیا میں یہاں پہ اپنا ایک کوڈ لگا دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیے میں جو مرضی لگا لوں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ میں لیٹ سے ایک پورا میتھڈ ایک فنکشن جو ہے اس کی باڈی اور وہ تو نہیں لکھوں گا اف اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر میں کیا کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اسائنمنٹس میں اپنی ساری اف اسٹیٹمنٹ وائل لوپس جو بھی ہے پروسیجر کال یعنی کہ جو بھی پروگرامنگ کانسٹرکٹس جو ہیں وہ ایک اف اسٹیٹمنٹ کے اندر آ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہاں پہ صرف ایک لائن آئے گی یہاں پہ پورے کا پورا کوڈ جو آپ ایکسیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھ دیں اب وہ کیا ہوگا ایکچولی یہ وہ ایٹریبیوٹ لائک ایکشنز ہوں گے وہ رولز ہوں گے اور وہ ہم یہاں پہ جب ان کو کروائیں گے کمپیوٹ تو اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئیں گے اب ان کو ہم دیکھیے پارسنگ کا حصہ بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ میں نے نہیں لکھا کہ وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جن کو میں کمپیوٹ کروں گا وہ تو اس پرابلم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور ان کو میں کہاں رکھوں گا وہ بھی میں نے نہیں دکھایا جو غور طلب بات ہے کہ جب bottom up parser reduce action کرتا ہے تو اس وقت میں اس ایڈ ہاک طریقے سے کچھ اپنا کام بھی کروا لوں گا اور یہ وہ کام ہوگا جس کی بنا پہ ہم جیسے کیلکولیٹر بنا پائیں گے ہم ٹائپ چیکنگ کر لیں گے بعد میں ہم پورا کے پورا کوڈ جنریشن اس طرح کریں گے اور بقیہ کئی اور جو چیزیں ہم کمپائلر کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اس بڑی سمپل سی اسکیم کے ذریعے ہم کر پائیں گے اچھا اب ذرا اس ایڈ ہاک اسکیم کی پوری ایک مثال دیکھ لیجئے کہ اب یہ کوڈ سنپٹ والا معاملہ کیا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کاروائی اور جو ایٹریبیوٹ گرامرس کی کاروائی جو ہم نے کی تھی اس میں آپ کو کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا اور بلکہ ایسا ہی ہے کیونکہ میں نے عرض کیا تھا یہ ایڈ ہاک اسکیم جو ہے یہ ایٹریبیوٹ گرامرس پہ ہی بیسڈ ہے ود آؤٹ لیں وہ ایکسٹرا بیگیج اچھا اب وہ جو ہماری گرامر تھی یہ سائن بائنری نمبرز والی اس کو واپس ہم لے کے آتے ہیں number goes to sign list یہ وہ گرامر ہے رول ہے اس کے لیے کورس ڈپرڈ جو ہے اب یہاں پہ ان اے وے آپ سمجھیں کہ یہ نمبر واقعی ہی ایک آبجیکٹ ہے سی پلس پلس کا آبجیکٹ ہے اس میں یا یہ ٹری نوڈ ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ پورے کا پورا ٹری نوڈ ہے یعنی کہ فزیکلی ڈیٹا اسٹرکچر وائز یہ نمبر ایک ٹری نوڈ ہے اس کا ڈاٹ ویل جو ہے ایک فیلڈ ہے اس میں میں sign dot val multiply list dot val اب سائن جو ہے وہ بھی ایک نوڈ ہے اور لسٹ جو ہے وہ بھی ایک نوڈ ہے اور یہ دو نوڈ جو ہیں وہ ویل یہ نمبر کے پاس اویلیبل ہیں یعنی کہ ان دونوں کو لے کے اگر میں ملٹیپلائی کر کے وہ ویلو کمپیوٹ کروں تو یہ نمبر کی ویلو یہاں پہ آ جائے گی سائن اگر پلس ہے تو سائن ڈاٹ ویل جو ہے اس کو میں اسٹریٹ ون اسائن کر دیتا ہوں اگر سائن نیگیٹو ہے تو جو سائن نوڈ ہے اس کی ویل کو اب دیکھیے میں مائنس ون اسائن کر دیتا ہوں یعنی کہ ملٹیپیکیشن کے حوالے سے اب وہ ٹرو فالس والی بات نہیں میں اسٹریٹ اس میں یہ ویلو ہی ڈال دیتا ہوں اب آگے چلیں وہ جو لسٹ والے رول تھے کہ لسٹ اگر بٹ ہے تو لسٹ ڈاٹ ویلو کو میں بٹ ڈاٹ ویلو دے دیتا ہوں میرے پاس یہ بٹ جو نوڈ ہے فرض کریں موجود ہے اور اگر میں باٹم اپ پارسنگ کر رہا ہوں تو ایکچولی بٹ ڈاٹ ویل جو ہے یہ میرے پاس ہے کیونکہ بٹ نوڈ پہلے بنے گا لسٹ بعد میں بنے گا اس کے بعد اب یہ والی بات کہ list goes to list one but اگر میں باٹم اپ پارسنگ میں دیکھوں تو یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی جب چیزیں بٹ اور لسٹ ون جو ہے یہ دونوں نوٹس بن جائیں گے تو پھر میں یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو لسٹ زیرو ہے یہ نوٹ بنا پاؤں گا اور یہ پھر اسٹیک میں پش ہو جائے گا اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کے دونوں نوٹس میرے پاس ہیں یعنی کہ یہ لسٹ ون اور بٹ اور ان کے دونوں ویل ویل جو uh, ہیں ایٹریبیوٹس یہ کمپیوٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں تو پھر میں جو پیرنٹ نوڈ اب نیا بنے گا اس کا ویل کیسے کمپیوٹ کروں وہ سمپل سی بات ہے اب دیکھیے یہاں پہ وہ پوزیشن والی بات ختم ہی ہو گئی وہ سمپلی یہ کہ جیسے جیسے میں لیفٹ لیفٹ موو کرتا جاتا ہوں میں جو پاور آف ٹو ہے اس کو ہمیشہ ایک سے بڑھا رہا ہوں یعنی کہ ٹو ٹائمز جو لسٹ ون کی ویلیو ہے اس سے میں ادھر پہنچ جاتا ہوں اور اس میں میں بٹ ویلیو جو ہے اس کو میں ایڈ کر دوں یعنی کہ جو پریویس ویلو ہے اس میں جو اب جو بٹ ہے اس کی ویلو سمپلی ایڈ کر دو اور اس سے پھر آپ کو جو اگلی ویلو ہے وہ مل گئی یعنی کہ بٹ بائی بٹ آپ لیفٹ کر رہے ہیں اب دیکھیے ان تمام ایٹریبیوٹس میں ایک تو آپ کو وہ پوزیشن نہیں نظر آ رہا نہ آپ کو اینی جی نظر آ رہا ہے سمپلی یہ ویل ویل ہے اور یہاں پہ وہ ٹو ٹو دا پوزیشن وہ ساری کمپیوٹیشن جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے آگے چلیے بٹ زیرو ہے تو بٹ ڈاٹ ویلو جو ہے وہ زیرو ہے اگر بٹ ون ہے تو پھر اس کی ویلو جو ہے وہ ون ہو گئی اچھا یہ بھی اس سلائیڈ میں اب یہ جو ساری ہم نے سنپٹس کے حوالے سے بات کی ہے آپ کو جیسے کہ میں نے ارض کیا ایٹریبیوٹس والی بات بالکل یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے تو یہ کہ ہم نے وہ سارا کانسیپٹ جو ہے یہاں پہ استعمال کیا ہے اور یہ اب کہ اگر میں باٹم اپ پارسنگ کروں تو لگتا ہے کہ جب بھی مجھے کسی ایٹریبیوٹ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ میرے پاس موجود ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ان اے وے یہ سارے سنتھسائز ایٹریبیوٹس ہیں نیچے سے اوپر کی جانب ہم ان کو کمپیوٹ کر لیں گے خیر یہ تو تھی اس گرامر کی مثال جس میں ایسا ہو پاتا ہے یہ کوڈ سنپرس جو ہیں اب یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ پارسر میں کہاں پہ انکلوڈ کیے جائیں گے اور اگر میں اس کو پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ کلاس ویریبلس ہیں یا آبجیکٹس ہیں تو یہ ڈاٹ نوٹیشن کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے اور پھر یہ ایکسپریشنز جو ہیں ان کی جو ایکچوئل فارم ہوگی سی میں سی پلس پلس میں یا جاوا میں وہ اب آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ جو سنیپٹس والا معاملہ ہے یہ کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ یوں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے فار ایگزامپل یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس مثال میں کہ جیسے جیسے ہم ایک بائنری اسٹرنگ کو پارس کر رہے ہیں اس کی ہم جو بیس ٹین ویلو اس کو کمپیوٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس کمپٹیشن کے لیے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے انفارمیشن نیچے سے اوپر جب فلو کر رہی ہے اور ٹری کو ہم لیفٹ سے رائٹ right بل کر رہے ہیں باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے تو ویلوز ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہیں جس کی بنا پہ ہم بائنڈری ویلو کو بیس ٹین میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب یہ ضرور ہے کہ یہ جو سنپٹس ہیں شاید اتنے چھوٹے نہ ہوں فرض کریں میں نے ٹائپ چیکنگ کرنی ہے یاد ہے یہ سیمیٹک انالیس کا یہ بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ویریبلس ہیں ان کی ٹائپس جو ہیں وہ ٹھیک ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہیں یعنی کہ جس طرح آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی ہم یہی اسکیم استعمال کریں گے پھر کوڈ جنریشن کریں گے اور کئی باتیں ابھی ہیں جو کہ ہم اس اسکیم کے ذریعے کروائیں گے لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے پارسر سے ہم یہ کروا رہے ہیں پارسر کا کام کیا تھا لگتا تو یہ تھا کہ یہ ان پٹ ہے یہ گرامر ہے پارس کرو بتاؤ یہ لیگل ہے کہ نہیں اس کے لیے سارا انفراسٹرکچر بنا لیا لیکن اب دیکھیے ہم نے ایک کلیورنیس وہ کیا کی کہ جیسے جیسے تم یہ کام کر رہے ہو لگے ہاتھوں ہمارے یہ بھی کام کرنے شروع کر دو اور ایکچولی یہ جو ایڈ ہاک طریقہ ہے کہ اس کے پارسر کے کوڈ میں جا کے اپنا کوڈ گھسا دیا ہے اس کے ذریعے ایکچولی ہم بڑا کچھ کر سکیں گے syntax directed translation type checking on and on run time environment کے لیے جو چیزیں ہم نے سیٹ اپ کرنی ہے خیر مثالوں کے ذریعے بھی اور پریکٹیکلی بھی آپ یہ کریں گے یک میں یہ ساری کاروائی ہوگی اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ باتیں ابھی جاری رہیں گی اور بلکہ اینڈ آف سیمسٹر تک اب یہی اسکیم جو ہے اس کی ویریس شیپس اینڈ فارمس جو ہیں وہ جاری رہیں گی یہ جو کاروائی ہے یک کے حوالے سے بھی اور بکیا جو ایٹریبیوٹ گرامرس کا ہے یہ آپ اپنی ریڈنگ مٹیریل میں ضرور دیکھیے کتاب میں دیکھیے یہ گفتگو ہم اگلے لیکچر میں جاری دوبارہ کریں گے تب تک خدا حافظ